یہ اس لیے کہ ایسے لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبوب سمجھا اور اس لیے کہ اللہ ایسے ناشکر لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچایا کرتا